حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ انصار کے بچوں میں سے ایک بچے کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئی تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا میں نے کہا اسے مبارک ہو یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اس نے کوئی برائی کی نہ برائی کی عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا پتہ کوئی اور بات ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو اس میں جانے والے بھی بنا دیے اور انہیں باپوں کی پشتوں میں پیدا کیا اسی طرح آگ بنائی تو اس میں جانے والے بھی بنائے اور انہیں اپنے باپوں کی پشتوں میں پیدا کیا سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انچاس